اور جب بات ان پر ہم زمے سے ان کے لیے ایک چوپایا نکال گئے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر آمان نہ لاتے تھے